حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پہلے پہر یا رات کو بھی سفر کیا کرو بلا شبہ رات کے وقت زمین لپیٹ لی جاتی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکہتر